ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا ہمیں ابو قطن عمر بن حیزم نے حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے خلاص سے انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرہ اندازی ہو ابن حرب نے فی الصف المقدمی لکانت قرعہ کے بجائے فی الصف ما اول الا قرعہ قرآن یعنی پہلی صف میں کیا ہے تو قرے کے سوا کچھ نہ ہو کہا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو چوراسی